پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا گاؤں میں ایک کپل رہتا تھا اور دونوں بیچارے بوڑھے ہو چکے تھے ہسبینڈ بھی بوڑھا ہے وائف بھی بوڑھی ہے کپل میں بہت محبت تھی ایک دوسرے کا بہت خیال کیا کرتے تھے غریب گرانا تھا پرانے زمانے کی بات ہے گاؤں کے رہنے والے ہیں بوڑھا شوہر روزانہ صبح میں کھیت پر کام کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اور بوڑھی بیوی گھر میں گھر کا سارا انتظام کھانا پکانا وغیرہ کیا کرتی تھی ان دنوں کی بات ہے بہت گرمی تھی سخت گرمی پڑ رہی تھی دھوپ نکلی ہوئی ہے ہیومیڈیٹی بھی ہے ہیٹ بھی ہے اور بچارہ وہ بوڑھا شوہر اپنے گھر سے نکلا کھیت میں جانے کے لیے گھر میں گرمی ہے پسینہ ہے گریبی کا زمانہ ہے ابھی وہ شوہر چند سٹیپ باہر نکلا اور اپنے راستے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی برف بیچ رہا ہے آئس بیچ رہا تھا وہ آواز دے رہا تھا برف والا برف والا برف والا آئس لے لو آئس لے لو بوڑھے کے دل میں خیال آیا بہت گرمی ہے میری وائف بچاری گرمے گرمی میں بڑی مشکل سے وقت کاٹ رہی ہے پوری پسینہ پسینہ ہو چکی ہے اس کی بچاری کا گلا سوکھ گیا ہے اگر میں نے برف خرید کر اسے بھیج دیا میری وائف برف والا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیے گی کولڈ واٹر اس کے سوکھے گلے میں جائے گا اس سے اچھا لگے گا کمفرٹ محسوس ہوگا بوڑھے میاں نے فوراً اپنی تھیلی نکالی پیسے نکالے برف والے کو پیسہ دیا اور کہا کہ ایک برف کا ٹکڑا ایک پیس ذرا میری وائف کو پہنچا دو میرے گھر پر ڈیلیوری کر دو چھوٹا سا گاؤں تھا سب ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ برف والا نوجوان کہنے لگا چچا فکر مت کرو میں ابھی گیا اور جا کر چچی جان کو برف دے کر آتا ہوں بوڑھا کھیت پر چلا گیا پورا دن گرمی میں کام کرتا رہا شام کو تھکا ہوا گھر پر لوٹا جیسے ہی گھر میں انٹر ہوا بیوی نے سلام کیا دا فرسٹ کہ میں نے برف والے کو یہ کہا تھا کہ برف کی تیرے پاس ڈیلیوری کر دے تجھے برف کا پیس ملا تھا بیوی نے کہا کہ ہاں جیسے تم گئے وہ بچارہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا برف کا ٹکڑا لے آیا ہسبند بہت خوش ہوا کہنے لگا نے برف کھایا تجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی تجھے اچھا لگا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب تیرے سوکھے گلے میں گیا تجھے مزہ آیا بیوی کہنے لگی کہ نہیں میرے سرتاج تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تم نے محبت میں یہ برف کا ٹکڑا بھیجا تھا میں اکیلے کیسے برف کا ٹھنڈا پانی پی لیتی ارے میں تو گھر میں بیٹھی ہوں تم تو کام کرنے کے لیے کھیت میں گئے ہو زیادہ محنت تو تم کر رہے ہو زیادہ تکلیف تو تم اٹھا رہے ہو تمہارے بغیر میں وہ ٹھنڈا پانی کیسے پی لیتی میرے گلے سے وہ ٹھنڈا پانی کیسے اترتا اس لیے میرے سرتاج میں نے وہ برف نہیں کھایا میں نے وہ برف کا پانی نہیں پیا بلکہ ہمارے گھر میں جو وہ چھوٹا سا ڈبا پڑا ہے نا میں نے سنبھال کر برف اس میں رکھ دیا ہے ابھی تم آ گئے ہو ہم دو دونوں مل کر برف کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں گے یہ سن کر بوڑھے شوہر کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگا کہ ارے میری نادان پیاری بیوی چل ذرا دیکھ بھی تو سی وہ برف اندر ہے بھی یا نہیں ہے دونوں میاں بیوی آئے ڈبا کھولا بیوی دیکھ کر حیران ہو گئی کہ برف تو میلٹ ہو چکا تھا وہ آئس تو میلٹ ہو چکا تھا اور اتنی گرمی تھی کہ وہ اندر جو پانی بنا تھا وہ بھی گرم ہو گیا تھا بیوی بہت افسوس کرنے لگے تو شوہر مسکرا کر کہنے لگا کہ ارے میری نادان بیوی یہ آئس جو بنایا گیا ہے یہ تو پگھلنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا کام پگھل جانا ہے اس کا کام میلٹ ہو جانا ہے برف تو پگل ہی جاتا ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا دیکھ میں پیسے سے خرید کر لایا تھا لیکن برف نے میرے پیسے کا خیال نہیں کیا دیکھ تو نے برف کو رکھا تھا محبت میں رکھا تھا میری چاہت میں رکھا تھا نیک ارمانوں کے ساتھ رکھا تھا لیکن برف نے اس کا خیال نہیں کیا کیونکہ آئس بنایا ہی جاتا ہے میلٹ ہونے کے لیے آئس کا کام ہے میلٹ ہو جانا اس کا کام میلٹ ہو جانا ہے پگھل جانا ہے وہ پگل گیا برف پگھل گیا اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا مجھے کچھ بھی نہیں ملا اگر اس اپورچونٹی کا تو فائدہ اٹھا لیتے اور جب تجھے برف ملا تھا تو برف کو اس وقت استعمال کر لیتے تو تجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا تیرے کام میں وہ آ جاتا لیکن برف یہ نہیں دیکھتا ہے تیری نیکی کیا ہے تیری امید کیا ہے تیری نیت کیا ہے اس کا کام پگھل جانا تھا وہ پگھل گیا جی ہاں میری مائیں بہنیں ایگزیکٹلی یہی حال رمضان المبارک کے مہینے کا ہے ابھی وہ دن تھا ہم نے اعلان کیا تھا رمضان کا مہینہ آ گیا وہ دن آیا ہم نے اعلان کیا رمضان المبارک میں لیڈیز پروگرام کا لیڈیز فرسٹ پروگرام پروگرام ہوگا وہ دن آیا سیکنڈ ہوا وہ دن آیا تھرڈ پروگرام ہوا اور آج ہم سب اس رمضان المبارک کے فائنل اور آخری پروگرام میں بیٹھے ہیں رمضان آیا تھا جا کے لیے رمضان آیا تھا ختم ہونے کے لیے آیا رمضان بڑے جوش میں آیا اور تیئیس روزے مکمل ہو گئے چوبیسواں روزہ شروع ہو گیا یہ رمضان ختم ہونے کے لیے آ گیا آخری سنڈے کا لیڈیز پروگرام آ گیا یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا یہ رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو جائے گا اور زندگی بھی ایک دن ہماری ختم ہو جائے گی اور نیکسٹ رمضان ہمیں ملتا یا نہیں ملتا ہمیں نہیں معلوم تو بالکل وہ برف کا ٹکڑا جس کا کام تھا پگھل جانا جو فائدہ اٹھا لیتا برف کا ٹھنڈا پانی پی لیتا اس کو فائدہ ہو جاتا یہ برف کے ٹکڑا یہ نہیں دیکھتا ہے کون خرید کر لایا کیوں خرید کر لایا کیا اس کے پیچھے انٹینشن ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے آیا ہے جانے کے لیے کون کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیسے کرتا ہے کب کرتا ہے یہ رمضان کا کام نہیں ہے ہاں ہمارا کام ہے جنہیں رمضان کا مہینہ ملا ہے یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے ہم اپورچونٹی کو گریب کر لیتے ہم ان دنوں کی قدردانی کر لیتے پچھلے ٹوینٹی تھری ڈیز ہمارے چلے گئے ہم بہت نیکیاں کر سکتے تھے بہت اچھے کام کر سکتے تھے کیا بھی ہم نے جو کر سکے لیکن ہم جانتے ہیں ہم سے گناہ بھی ہو گئے غلطیاں بھی ہو گئی چلو جو دن چلے گئے چلے گئے بچ گئے ہیں آخری چند دن ایک ویک ہمارا باقی رہ گیا ہے یہ موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا یہ موقع ہے توبہ کر لینے کا یہ موقع ہے اپنی بگڑی کو بنا لینے کا رمضان بھی ختم ہو جائے گا زندگی بھی ختم ہو جائے گی ہاں میری مائیں بہنیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم و خیر الخطائین التوابون کہ تمام انسان گنہ گار ہیں ہر انسان گناہ کرتا ہے گناہ تو سب سے ہوتا ہے ہاں اچھا آدمی وہ ہے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو گناہ تو ہم سے ہوا ہے زندگی گناہ میں گزر رہی ہے اور آئندہ بھی نہ جانے کتنے گناہ ہو جائیں گے لیکن اللہ نے موقع دیا ہے رمضان کا موقع دیا ہے چند دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں آج اللہ کے دربار میں آپ آئی ہو آج ہم سب مل کر نیت کریں آج توبہ کریں گے اللہ کو راضی کریں گے اس لیے شروع میں میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی اللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے اور سچی پکی توبہ کرو قرآن کریم کا ورڈ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں توبتا نسوحا نسو کا ایک مطلب ہوتا ہے پیور ہنی اصل اس پیور ہنی کو کہا جاتا ہے اس پیور شہد کو اور مد کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو گویا اللہ فرماتے ہیں پیور توبہ کرو سچی توبہ کرو پکی توبہ کرو اور نسو کا دوسرا میننگ آتا ہے کہ وہ کپڑا جو پھٹ گیا ہے اسے سٹچ کر دیا جائے نساحت ہت کپڑے کو سٹچ کرنا وہ کپڑا جو ہمارا پڑ گیا ہے رپ ہو گیا ہے تیر ہو گیا ہے اسے ہم سٹچ کر دے جوڑ دے تو آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ جو اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے جو اللہ سے ہم دور ہو گئے ہیں جو اللہ کی عبادتوں سے ہم دور ہو گئے ہیں ہم اپنے رشتے کو جوڑ ڈالے ہم توبہ کر کے ہمارے رشتے کو باندھ ڈالے ڈالے سٹچ کر ڈالے اس بنا پر ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہے میری مائیں بہنیں گناہ ہم سے ہو رہا ہے اور گناہ کا کرنا ایسا ہے جیسے کہ پوائزن کو پی جانا پوائزن پوائزن ہوتا ہے پوائزن کا اثر ہو کر رہتا ہے کوئی آدمی بھول سے پوائزن پی جائے کوئی جان بوجھ کر پی جائے کوئی خوشی سے پی جائے کسی کو زبردستی پلایا جائے پوائزن اپنا اثر کر کے رہتا ہے اسی طریقے سے گنا وہ پوائزن ہے جان بوجھ کر گنا کرو بھول کر گنا کرو انٹینشن کے ساتھ کرو وداؤٹ انٹینشن کرو چھپ چھپ کر کرو الانیا کرو گنا کرو گے گنا کا اثر ہو ہوگا یہ گناہ کی خاصیت ہے اور گناہ میں ایک مجیب بات یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت مزہ بہت آتا ہے اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ گناہ کرنے والے کی ایگزامپل تو ویسی ہے جیسے کسی کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہو ایک آدمی جس کو ایکزیما ہو جاتا ہے ایک شخص جس کو کھجلی اور اچنگ کی بیماری ہو جاتی ہے انہیں کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے باڈی کو کھجاتے ہیں سکریچ کرتے ہیں اپنے نیلز کے ذریعے سے بار بار اسے اسکریچ کرتے ہیں اور جتنا کھجاتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے وہ انسان کھجلی والا وہ اچ والا وہ ایگزیما والا بیچارہ کھجاتا رہتا ہے کھجاتا رہتا ہے اسے مزہ آتا ہے لیکن جہاں پر کھجانے کو چھوڑ دیتا ہے اس وقت اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے سکن اس کی پڑ جاتی ہے اندر سے بلڈ نکلنے لگتا ہے اندر سے پس نکلنے لگتا لگتا ہے اس سے جلن ہونے لگتی ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے رات کی نیند آرام ہو جاتی ہے زندگی کا سکون آرام ہو جاتا ہے چین اس کا ختم ہو جاتا ہے راحت اس کی ختم ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی یہ حال ایک گنہ گار کی ہے گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے بہت مزہ آتا ہے بڑے مزے سے گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ زندگی سے چین چھین لیتا ہے کمفرٹ چھین لیتا ہے سکون چلا جاتا ہے لائف مزریبل بن جاتی ہے پھر زندگی میں اچھا نہیں لگتا ہے بوجھ بن جاتا ہے روزی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے تو یہ گناہ کا کی نحوست ہے کہ گناہ کرنے پر یہ معاملہ ہوتا ہے اور یاد رکھنا ہم جب بھی کوئی گناہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ گناہ بہت پتلا ہوتا ہے اتنا پتلا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ وہ فوراً چھوٹ سکتا ہے ایک چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تھریڈ ہو بالکل تھین تھریڈ باریک تھریڈ کچا تھریڈ کہ چھوٹا بچہ بھی اسے توڑ ڈالے لیکن جب گناہ کرتے کرتے کرتے ہیبٹ فارم ہو جاتی ہے پھر وہ گناہ کا چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کشتی کا لنگر ہوا کرتا ہے اینکر کے ساتھ جو روپ بندی ہوئی ہوتی ہے اتنا سخت وہ گناہ بن جاتا ہے پھر وہ چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اپنی آخری گڑیوں میں ہے ہمارے پاس وقت ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے آج اللہ کے دربار میں ہم آئے ہیں توبہ کرنے آئے ہیں مولا کو منانے آئے ہیں اور انشاءاللہ آج اللہ کو منا کر ہی واپس لوٹیں گے میری مائیں بہنیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے ایک پرنسپل ہے کہ جو گناہ کرے گا ہم اسے پنش کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا رول اور پرنسپل بیان کیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ کبھی فضل کا رحم کا معاملہ کر دے ورنہ پرنسپل اللہ کا یہی ہے گناہ کرو گے پنشمنٹ ملے گی ملسو بھی جو گناہ کرے گا اسے پنش کیا جائے گا اور خدا پاک کی قسم جیسے کہ جب سن رائز ہوتا ہے تو ڈے ہو جاتا ہے اور یقیناً دن آ جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ پرنسپل میرا یہی ہے گناہ کرو گے تو گناہ کی پنشمنٹ تمہیں ضرور ملے گی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں ہم لوگ تین قسم کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کچھ تو ہم میں سے ایسے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں لیکن ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ گناہ ہے بالکل نہیں مانتے صاف کہہ دیتی ہے صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا this is not wrong this is not a same گنا کا انکار کر دیتے ہیں دوسرا گروپ کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ گنا ہوتا ہے گنا کرتے ہیں اور ریئلائز بھی ہوتا ہے کہ میں نے گنا کیا ہے لیکن ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو ایسا گناہ کرنا ہی پڑتا ہے اگر یہ گناہ نہیں کریں گے تو کیسا جیئیں گے آج کے زمانے میں کچھ تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تھوڑے تو گناہ کی اجازت ہونی چاہیے اس لیے معلوم ہے مجھے گناہ ہے لیکن میں مجبور ہو یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے اور ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں اور تیسرے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ادھر گناہ ہوتا ہے ادھر احساس ہوتا ہے ادھر رو رو کر توبہ کر کے اپنے پروردگار کو منانے کی فکر کرتے ہیں یہ سب سے بڑے کامیاب لوگ ہیں کہ گناہ ہو جائے فوراً احساس ہو جائے کہ میں نے رونگ کیا اور رونگ کرنے کا احساس ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگے اللہ سے توبہ کرے اپنی بگڑی کو بنا لے اور سچے دل سے توبہ کر لے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے پہلے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو اور ہو جائے اللہ توبہ کرنے والا بنا دے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی منع کیا تھا مت کھانا لیکن اس چیز کو کھا لیا نتیجے میں اللہ ناراض ہو گئے دنیا میں بھیج دیا لیکن جیسے ہی دنیا میں آئے رونا شروع کر دیا معافی مانگنا شروع کر دیا توبہ کرنا شروع کر دیا اور بار بار اللہ سے کہنے لگے اللہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معافی مانگنا بھی نہیں آتا تو مجھے معافی کا طریقہ بتلا تو بتلا میں کیسے معافی مانگو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پر پیار آ گیا رحم آ گیا اللہ نے فرمایا میرا نبی آدم تو دیکھو کتنا پیارا ہے لگزش ہو گئی ہے مجھے کہتا ہے تو بتلا کیسے میں معافی مانگو اللہ نے فرمایا چلو میرے نبی آدم جب تم مجھ سے مانگ رہے ہو میں تمہیں دعا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں ان ورڈ سے دعا کرو میں تمہاری لگزش کو معاف کر دوں گا جی ہاں یہ قرآن نے بیان کیا آدَمُ مِن آدم میر فَتَابَ عَلَيْهِ حضرت آدم حضرت السلام نے کہا اللہ تو یہ مجھے کچھ ایسے ورڈز بتا ایسے کلمے بتا میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ دعا کرو آیت کریمہ نادل ہوئی ربنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نادل ہوئے دعا کرتے جاؤ اس آیت کو پڑھتے جاؤ ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو نے رحم نہیں کیا میں نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا یہ پڑھتے جاؤ دعا کرتے جاؤ ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے آدم علیہ السلام السلام نے یہ دعا پڑی ہے اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا تو ایک تو وہ ایمان والا ہے کہ غلطی ہو گئی لغز ہو گئی ہوا توبہ کر دی اور اللہ نے معاف کر دیا اللہ ہمیں ایسا بنا دے لیکن میری مائیں بہنیں سچی بات تو یہ ہے آج اس تھرڈ کیٹیگری میں ہم میں سے بہت کم آتے ہیں کہ معافی مانگی غلطی ہوئی توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یا تو پہلی صورت پر اٹک گئے یا دوسری صورت پر اٹک گئے کتنے گناہ ہم سے ایسے ہوتے ہیں رات دن گناہ ہو رہے ہیں ہم ماننے کے لیے تیاری نہیں کہ یہ گناہ ہے اور کتنے ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں معلوم ہے گناہ ہے لیکن فوراں ایکسکیوز ہمارے سامنے ہے آج کا زمانہ ہے کیا کرے گناہ کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اور ہم گناہ کر رہے ہیں یہ دونوں شکل بہت ڈینجرس ہے ویری ڈینجرس کہ ایک آدمی کو گناہ کرنے کے بعد میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں رونگ کر رہا ہوں یا وہ گناہ کو گناہ نہ مانگے مانے یا گناہ کرنے کے بعد ایکسکیوز کو تلاش کرے ایسے آدمی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی وہ برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آج ہماری سوسائٹی میں یہی تو ہو رہا ہے ایک آدمی انٹرسٹ بیسڈ بزنس کر رہا ہے انٹرسٹ پر انٹرسٹ کھا رہا ہے بینکوں میں انٹرسٹ بھر رہا ہے انسٹالمنٹ انٹرسٹ کے دے رہا ہے جانتا ہے گناہ ہے اللہ نے فرمایا انٹرسٹ کھانے والا لینے والا دینے والا یہ سب کے ساتھ میں میری لڑائی ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہے اور سچی بات تو یہ ہے میری مائیں بہنیں کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ہم گناہ اسی کو سمجھتے ہیں جسے ہماری سوسائٹی کہتی ہے کہ گناہ ہے اگر سوسائٹی میں معاشرے میں وہ گناہ نہیں سمجھا گیا تو ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے رونگ شریعت منع کر رہی اللہ منع کر رہا ہے نبی نے منع کیا لیکن سوسائٹی نے اسے رانگ نہیں سمجھا تو ہم سمجھتے یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ میری سوسائٹی نے اس کی پرمیشن دے رکھی ہے میری سوسائٹی میں اس کو برا نہیں مانا جاتا ہے تو گویا ہمارے یہاں پر گناہ وہ ہے جس کو سوسائٹی برا سمجھے اور گناہ وہ نہیں ہے جس کو سوسائٹی برا نہیں سمجھے حالانکہ گناہ کی اور سن کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو اللہ منع کر دے جس کو نبی منع کر دے جس میں اللہ نبی کی نافرمانی ہو جس میں قرآن اور حدیث سے اپوز کرو وہ گناہ کہلاتا ہے سن کہلاتا ہے لیکن آج ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ایک آدمی ہے دیندار ہے اللہ نے پیسہ دولت دے رکھی ہے سوشل سروس بھی کرتا ہے لیکن لوگوں کے پیسے دبا کر بیٹھا ہے لوگوں کو ان کا پیمنٹ نہیں کر رہا ہے لوگوں کے قرضوں کو دبا کر بیٹھا ہے لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہا ہے تو یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے لیکن آج ہماری سوسائٹی میں اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے آج تو یہ حال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس مال آ گیا دوسرے کا مال کھا جانے کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے سوسائٹی میں گناہ نہیں سمجھا گیا تو ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے قرآن کہتا ہے لانت اللہ القاذبین جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے لیکن آج جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ لکھ رہے ہیں جھوٹ سائن کر رہے ہیں اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کنٹری میں جھوٹ نہیں بولے گا تو بھوکا مر جائے گا یہاں تو جھوٹ بولنا پڑے گا ورنہ بھوکے مر جاؤ گے سچ سے کام نہیں چلے گا کیونکہ سوسائٹی نے الاؤ کر دیا کہ جھوٹ تو بول سکتا ہے تو ہم نے اسے گنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیبت کرنا بیک بائٹنگ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ روزے دار کا روزہ بھی منہ پر مار دیا جاتا ہے اگر وہ بیک بائٹنگ کرے مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا کہ غیبت کرنا بیک بائٹنگ کرنا یہ تو زناکاری کاری اور ایڈلٹری سے بھی بڑا گناہ ہے لیکن آج ہماری سوسائٹی میں یہ گناہ نہیں ہے اس لیے ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ایزیلی چار پانچ آدمی بیٹھ گئے چار پانچ میری بہن بیٹھ گئی آپس میں باتوں باتوں میں غیبت شروع ہو گئی بیک بائٹنگ شروع ہو گئی غیبت پر غیبت کر رہے ہیں ہمیں یہ گناہ ہی معلوم نہیں ہوتا ہم نے اسے برائی نہیں سمجھا ہے میرے نبی نے فرمایا ایڈلٹری کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے آج اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا زناکاری میں مبتلا ہو جائے کسی کی بیٹی بدکاری میں زناکاری میں مبتلا ہو جائے پوری سوسائٹی چلائے گی لوگ کہیں گے کتنا بڑا گناہ کیا بہت بڑا گناہ کیا منہ کالا کر دیا نو ڈاؤٹ بڑا گناہ کیا لیکن میرے نبی نے فرمایا اس سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ تم کسی کی بیک بائٹنگ کرتے لیکن آج بیٹی ماں کے سامنے بیک بائٹنگ کر رہی ہے بیٹا باپ کے سامنے بیک بائٹنگ کر رہا ہے جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا فیملی میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہو رہی ہے بیک بائٹنگ کی جا رہی ہے لیکن ہمیں یہ گناہ ہی نہیں لگتا اور ریزن کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے گناہ نہیں سمجھتی سوسائٹی نے گناہ نہیں سمجھا آج ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے حالانکہ بات یہ نہیں ہے اللہ نبی کی نافرمانی یہ ہے گناہ کرنا ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ لسٹ ہے گناہ کی اور قرآن و حدیث میں گناہ کی ڈیفرنٹ لیسٹ اتنا ہم نے دین کو چینج کر دیا ہے اتنا کمپرومائز کرنے پر آ گئے ہیں کہ دین کے ساتھ میں ہم نے یہ معاملہ کیا اپنی دنیا اپنے اصول اپنے پرنسپل بنا لیے آج میری بہن آج میری بچی کھلے بال رکھے سکن ٹائٹ کپڑے پہن کر اور ایسے کپڑے پہن کر کے آرمس کھلے ہوئے ہیں آدھی باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے بے پردگی کے عالم میں راستے میں نکل جاتی ہے لیکن نہ ماں کو برا لگتا ہے نہ باپ کو برا لگتا ہے کیوں آج سوسائٹی میں یہ برا نہیں ہے آج سوسائٹی میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ کھلے بال رکھ کے ایک عورت باہر نکل جائے چونکہ سوسائٹی میں یہ برا نہیں ہے ہم یہی سمجھتے ہیں اس میں کیا رونگ ہے ہمیں اس میں برائی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوسائٹی نے اسے برا نہیں سمجھا ہے ہم شریعت کے بجائے آج سوسائٹی کو فالو کر رہے ہیں ہمارے جوان لڑکے ہماری جوان لڑکیاں گروپ بنا کر ہینگ راؤنڈ کرتے ہیں جوان لڑکیاں ہیں جوان لڑکے ہیں بالی گو چکے ہیں اور سب ساتھ میں گھوم رہے ہیں ساتھ میں بات چیت کر رہے ہیں لڑکا لڑکی کو ٹیکس کر رہا ہے لڑکی لڑکے کو ٹیکس میسج بھیج رہی ہے فیس بک پر دونوں چیٹ کر رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسجز بھیجے جا رہے ہیں دونوں ملتے ہیں ساتھ میں گھومتے ہیں اور ایسا نہیں پورا گروپ ہوتا ہے لڑکیوں کا بھی گروپ ہے لڑکوں کا بھی گروپ ہے آپس میں ہینگ اراؤنڈ کر رہے ہیں جگہ جگہ پر جاتے ہیں پارٹیز میں شرکت کرتے ہیں برتھ ڈے پارٹیز میں جاتے ہیں اگر ہمارے ان بچوں کو تم منع کرو کہ تو لڑکی ہے تیرے لیے جوان لڑکوں کے ساتھ گھومنا مناسب نہیں ہے ان سے فرینڈشپ رکھنا مناسب نہیں ہے تو لڑکی جواب یہ دیتی ہے what is the problem is only my friend He's just my friend, mom. Chill out. Mom was just میرا دوست ہے ارے دوست کیسے بن گیا ہمارے بچے یہ سمجھتے ہمارے ماں باپ بہت نیرو مائنڈیڈ ہے جس is this is just friendship we are friends ہم کوئی برا نہیں کر رہے وہ لڑکی لڑکا دونوں آپس میں مل رہے ہیں پورا پورا گروپ ساتھ میں ہے دونوں گھومنے کے لیے سب کے سب جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دس از فرینڈ شپ ارے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتلاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ آج ہماری شریعت نے ہر وہ ونڈو بند کر دیا جہاں سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے جہاں سے ڈر ہے ہماری بچی ہمارے بچے بہگ جائیں گے رونگ ٹریک پر چلے جائیں گے ہر ڈور اور ونڈو کو کو بند کر دیا گیا ہماری شریعت نے تو یہاں تک بیان کیا کہ تمہارا بیٹا جوان ہو چکا ہے تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے دونوں آپس میں بردر اینڈ سسٹر ہے دونوں ینگ ہو گئے ہیں رات کو ان دونوں کو ایک روم میں سونے کی بھی پرمیشن نہیں ہے yes they are brothers and sister blood relation ایک موم کی اولاد ہے لڑکا لڑکی دونوں بھائی بہن ہے پھر بھی شریعت کا قانون یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر جوان ہو گئے ہیں ایک روم میں رات کو دونوں نہیں سوئیں گے وہ شریعت جو اتنا ہمارا خیال کرتی ہو اتنا عزت اور ناموس کا خیال کرتی ہو کہ بھائی بہن کو بھی منع کیا گیا ایک روم میں سونے کی تمہیں اجازت نہیں اگر تم جوان ہو تو وہ لڑکے لڑکیاں ان لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ میں جس فرینڈز ہونے کے ناطے گھومے پھرے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سی سوسائٹی ہے جو ہماری شریعت کی کلم کھلا بغاوت کر رہی ہے اسے نیرو مائنڈیڈ مت کہنا اگر ماں باپ کو کوئی نیرو مائنڈیڈ کہتا ہے اس نے نبی کو گالی دی ہے اور نبی کو گالی دینے والا کبھی دنیا میں آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا اس لیے میری پیاری بچیوں جو شریعت کا رول ہے وہ شریعت کا رول ہے ہو آر یو ٹو جج تم کون ہو فیصلہ کرنے والے ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے جو نالج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دیا صحابہ کو دیا اولیاء کو دیا اس بنا پر جو گناہ ہے وہ گناہ ہے سوسائٹی برا نہ سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے آج ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے ایسے کتنے گناہ ہو رہے ہیں ایک ٹرینڈ نیا نکلا ہوا ہے ایک عورت کو عمرے پر جانا ہے ایک عورت کو حج کے لیے جانا ہے محرم نہیں ہے کسی اور فیملی کو ڈھونڈ لیا کہا تمہاری فیملی جا رہی ہے تمہارے ہسبینڈ تمہارے ابا تمہارے ساتھ ہے چلو یہ میرا محرم ارے ایسے کوئی محرم بنا لیتا ہے شری سفر کے لیے محرم ضروری ہے اور محرم اسے کہا جاتا ہے یا تو ہسبینڈ ہو یا بلڈ ریلیشن ہو کسی کو بھی محرم نہیں بنایا جاتا لیکن ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ اتنے بہت آدمی ہے میں نے نیت کر لی اس کو محرم بنانے کی وہ میرا محرم بن گیا ایسے کوئی محرم نہیں بنا کرتا ہے اسی طریقے سے تین چار عورتیں ہیں ارادہ ہوا کہ چلو عمرہ کرنے جائے گی اب محرم نہیں ہے کوئی محرم ریڈی نہیں ہے تو ایک آدمی کو پکڑ لیا جو دیندار ہے اور کہا کہ چلو اس کا ہم لوگ خرچ اٹھا لیتے اس کو ہم نے محرم بنا دیا ارے ایسے کوئی محرم بن جاتا ہے لیکن نہیں چاروں پیسے نکالتی اور نیت کرتی ہے نیت کرتی ہوں میں بابو بھائی کو اپنا محرم بنانے کی اللہ کے واسطے منہ میرا کعبے کی طرف اور بنا دیا محرم ارے ایسے کوئی محرم بنا کرتا ہے بغیر محرم کے نشری سفر کی اجازت ہے اور بغیر محرم کے حج اور عمرے کے لیے سفر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن سوسائٹی میں جو بات بن گئی ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے آج نہ جانے شریعت کے نام پر کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے شروع کر دیے ہم اگر شریعت پر عمل کرتے ہیں تو تو گناہ گناہ گناہ کو کم کم از سمجھے کے لیے تعویل نہ کرے شادی بیاہ کا موقع ہمارے یہاں دیکھو اللہ حفاظت فرمائے اتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو ایک ایک شادی ہو گئی خرچ کر دیا اب تو معاملہ یہ ہے منگنی کا الگ ریسپشن ہو رہا ہے نکاح کا الگ ریسپشن ہو رہا ہے اور پھر رخصتی کا الگ ریسپشن ہوتا ہے تم انگیجمنٹ میں خرچہ پھر نکاح کے دن خرچہ اور فوراً رخصتی نہیں رخصتی دو مہینے کے بعد ہوگی پھر بہت بڑا پروگرام اور ریسپشن ہوگا اور اتنا خرچہ کیا جاتا ہے اتنے پیسوں کو لٹایا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزم النکاہ برکہ ایسر سرو سب سے اچھا نکاح برکت والا وہ ہوتا ہے جس میں کم خرچ کیا جائے لیکن آج اتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے جانتے بھی ہے رونگ ہے کہتے کیا کرے سوسائٹی کو منہ بتانا پڑتا ہے آج یہ گناہ ہو رہا ہے اور ایک ابھی نیا گناہ نکلا ہے عقیقے کا ریسپشن سبحان اللہ اور جواب کیا دیتے عقیق تو سنت چھے سنت تو کروانو اور اس کی بنا پر عقیقے کا ریسیپشن سنت کو ادا کر رہا ہوں ہاں عقیقہ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی پیدا ہو جائے تو ایک بکرا ذبح کر دو لڑکا پیدا ہو جائے تو دو بکرے ذبح کر دو ذبح کرو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ غریبوں کو کھانا کھلاؤ یہ ہے عقیقہ عقیقے میں یہ نہیں ہے اتنا بڑا فنکشن آرگنائز کیا گیا کہ جس کے اندر دھوم دھام ہے اور باقاعدہ جیسے ویڈنگ کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں اس طرح تیار ہو کر عقیقے کے فنکشن میں آ رہے ہیں دھوم دھام سے فنکشن منایا جا رہا ہے اور وہاں پر جب دیکھو لوگ گفٹ کے باکسز لے کر آ رہے ہیں لوگ گفٹ لے لے کر آ رہے ہیں فوٹوگرافی بھی وہاں پر ہو رہی ہے بڑے بڑے کیک لگے ہوئے ہیں چاکلیٹ فاؤنٹن ایک کونے میں لگا ہوا ہے گفٹ کے باکسز دیے جا رہے ہیں پیسوں کا خرچ کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ معاف فرمائے یہ بھی سنا عقیقے کا فنکشن چل رہا ہے کہتے ہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں اور فنکشن میں بالی ووڈ کے سانگز بھی چل رہے ہیں یہ شریعت نہیں ہے میری مائیں بہنیں یہ سوسائٹی ہے یہ معاشرہ ہے یہ کلچر ہے اور اس کے ہم کو دور رہنا ہے اللہ کے نبی نے جسے گناہ کہہ دیا وہ گناہ ہے سوسائٹی لاگ کہتی رہے کہ یہ رائٹ ہے یہ صحیح ہے یہ زمانہ ہے یہ ضرورت ہے نہیں جسے اللہ نے منع کیا وہ منع ہے جسے نبی نے منع کیا وہ منع ہے یہی شریعت میں گناہ کی تعریف کی گئی ہے اس بنا پر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم ہم گناہ کو گناہ سمجھنے والے بن جائے اور یاد رکھنا اگر ہم گناہ کرتے رہے کرتے رہے ہر غلط کام کرتے رہے اور اسے جائز کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ابھی میں نے سنایا میں یا ملسو بھی اللہ فرماتے ہیں جو گناہ کرے گا میں اسے پنش کروں گا یہ رول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ گناہ کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی اور پنشمنٹ بھی تین ٹائپ کی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ادھر گنا کیا ادھر پنشمنٹ مل گئی اور یہ سب سے ایزیسٹ پنشمنٹ ہے دعا تو یہ کرو اللہ کسی کو سزا نہ دے سب کو معاف کر دے لیکن یہ ہے کہ گناہ ہوا ادھر یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی فوراً احساس ہو گیا میں نے وہ گناہ کیا تھا اس کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ہم نے توبہ کر لی معافی مانگ لی ہمارا معاملہ سولو ہو گیا حضرت ابن ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ایسا ہوا میری اولاد نے میری نافرمانی کی میری بیوی نے میری نافرمانی میرے خادموں نے میری نا فرمانے کے میں فوراً سمجھ جاتا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کے بنا پر اللہ نے مخلوق کو میرا نافرمان بنا دیا تو ایک صورت تو یہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے دین پر عمل نہیں کرتے لیکن کہتے نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا میں نے جب بھی یہ رونگ کام کیا ہے میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے کچھ نہ کچھ میرے اوپر حالات آئے ہیں یہ اچھا ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور ذرا سا تمبی ملے اس کے بعد توبہ کر لی تو بچ جائیں گے لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے آج گناہ کر رہا ہے آج گناہ کر رہی ہے احساس ہی نہیں ہوتا پوری جوانی گناہ میں گزر جاتی ہے اور اللہ گناہ میں اور جوانی میں اللہ گناہ کا کوئی پنشمنٹ نہیں دیتے لیکن جب بڑھاپے کو پہنچے ہیں اس وقت پنشمنٹ شروع ہوا تب ایسی حالت ہوگی ہماری اولاد ہمارے گھر والے ہمارا مال سب ہمارے خلاف ہو جائے گا بوڑھا کہے گا بوڑھی کہے گی میں نے کس کا کیا بگاڑا تھا ارے وہ بھول گئے جو جوانی میں گنا کھلائے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں مہلت دے دی اب بڑھاپے میں تمہیں پکڑا ہے آج اولاد نافرمان ہو گئی کا شوہر نافرمان بن گیا میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیا دعوتیں ہو گئی نفرتیں ہو گئی تو جوانی میں کیا تھا اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ بڑھاپے میں ہمیں عذاب دے اور تیسرا معاملہ تو سب سے ڈینجرس ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے چیٹ کر رہا ہے فراڈ کر رہا ہے بدیانتی کر رہا ہے لوگوں کا مال دبا رہا ہے لوگوں کے حق دبا رہا ہے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے سارے غلط کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عزت کی زندگی گزار رہا ہے عہدہ بھی ہے مال بھی ہے اولاد بھی ہے دولت بھی ہے عزت بھی ہے انکم بھی ہے سب کچھ موجود ہے اس لیے کبھی یہ توفیق نہیں نہیں ہوتی کرو میں معافی مانگو اپنے گناہ میں لگا ہے لگا ہے لگا ہے اور موت آ جاتی ہے موت اتنا چانس بھی نہیں دیتی کہ ایک بار وہ توبہ کر سکے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بغیر توبہ کے بغیر اللہ سے معافی مانگے دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے میری مائیں بہنیں یہ آج اللہ نے موقع دیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آ گیا گناہ ہم نے کیے ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج توبہ بتلایا ہے ہم توبہ کریں اللہ سے معافی مانگے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنا اگر ہم نے سچے دل سے توبہ توبہ کر لی اگر ہم نے اپنے اللہ کو منا لیا اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی عزت دے گا ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لو اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنا لو نبی کی غلامی اختیار کر لو جو نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بہت بڑا مقام دیتا ہے Ugh! <coughs> ایک صحابی ہے نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک کافلے کے ساتھ وہ روانہ ہوئے پورا کافلہ ان کے ساتھ میں ہے یہ صحابی کافلے کے ساتھ چل رہے تھے اچانک یہ ہوا کہ وہ کافلہ جس کے ساتھ میں یہ صحابی تھے یہ صحابی استنجا کرنے کے لیے گئے دیر لگ گئی کچھ ضرورت کی وجہ سے جب واپس آئے تو پورا قافلہ چلا گیا آئے اتنے پریشان ہو گئے کہ قافلہ کہاں چلا گیا ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس ڈائریکشن میں جنگل میں قافلہ گیا ہے بہت ڈھونڈا قافلہ نہیں ملا بیٹھ گئے نام ان کا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اب سوچتے ہیں موت سامنے ہے کافلہ چلا گیا جنگل میں اکیلا ہوں کوئی سہارا نہیں ابھی کوئی جنگلی جانور آئے گا شاید مجھ پر حملہ کر دے گا جانور نہیں بھی آیا نہ کھانا ہے نہ پانی ہے جنگلی جنگل ہے کوئی کنارہ نہیں ہے میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا دل میں یقین ہو گیا کہ میری موت میری آنکھوں کے سامنے ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کا یقین ہو گیا تھا اتنے میں میں نے دیکھا سامنے سے ایک لائن آ رہا ہے شیر آ رہا ہے حضرت سفینہ فرماتے پوری باڈی شیور ہونے لگی لائن میرے قریب آنے لگا اور میں دل میں سوچنے لگا کہ موت کا تو یقین تھا کہ آنے والی ہے لیکن نہیں معلوم تھا اتنی جلدی آئے گی شیر میری طرف بڑھ رہا ہے لائن میری طرف بڑھ رہا ہے مجھ پر اٹیک کرنے والا ہے میں سمجھ گیا موت میری بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے جب لائن میرے قریب آیا تو میری زبان سے زور سے نکلا یا اسد الغابا یا اسد الغابا اے جنگل کے شیر اے جنگل کے شیر مجھ پر حملہ مت کر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو وہ شیر وہیں پر رک گیا اپنی ٹیل ہلانے لگا بالکل ٹھنڈا پڑ گیا اور دھیرے دھیرے میرے پاس آ کر گردن جھکا لی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی وہ حملہ کرنے والا تھا یہ جملہ میں نے کہا اس نے گردن جھکا لی میرے قریب آ گیا اور بالکل وہ میرے قریب آ کر اس نے گردن جھکا لی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا وہ مجھے کہہ رہا ہے میرے اوپر بیٹھ جاؤ میرے اوپر سواری کر لو حضرت سفینہ فرماتے ہیں ہمت کر کے میں شیر کے اوپر بیٹھ گیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں شیر کے اوپر بیٹھا ہو یہ شیر مجھے لے کر دوڑنے لگا مجھے لے کر چلنے لگا لگا اتنا فاس دوڑنے فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں رہا رہا تھا اور رقیب تو مال الاسد کہ میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں یا شیر پر بیٹھا ہوں شیر مجھے بڑی تیزی کے ساتھ لے کر گیا اور بالکل وہاں پر پہنچا دیا جہاں میرا کافلہ تھا میں نے کافلے کو دیکھا میں اتنا خوش ہو گیا میں کہنے لگا مجھے میرا کافلہ مل گیا مجھے میرا کافلہ مل گیا اور میں خوشی خوشی شیر کے اوپر سے نیچے اتر گیا جان میں جان آئی میں میرے کافلے کے پاس پہنچ گیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیر نے مجھے اتارا پھر میرے قریب آیا میں پھر ڈر گیا یہ پھر میرے قریب کیوں آ رہا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شیر میرے قریب آیا اور اس نے میرے کان میں کچھ کہا کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا بس اس کے ہوٹ ہلے ہیں وہ کچھ بول رہا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہہ کر وہ چلا گیا کیا بولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں میرے کافلے میں پہنچ گیا میرے کافلے کے ساتھ میں چلا مدینہ منورہ پہنچا جب ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب ہمارا پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اینا صاحب الاسد کہاں ہے وہ شیر والا کہاں ہے وہ شیر والا حضرت سفینہ فرماتے میں سمجھ گیا اللہ کے نبی کو جبرائیل نے سب کچھ بتلا دیا حضور فرما رہے صاحب الاسد کہاں ہے وہ شیر والا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفینہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور تمہارا پورا واقعہ مجھے جبرائیل نے سنا دیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل نے تمہیں ساری باتیں سنا دی ہے سب کچھ بتلا دیا ہے تو آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ وہ شیر جب واپس لوٹ رہا تھا تو اس نے میرے کان میں کیا کہا تھا وہ کیا بول کر گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ میرے کان میں کچھ کہہ کر گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ تم پہلے یہ بتلاؤ کہ جب وہ شیر تم پر حملہ کرنے آیا تھا تو تم کیا بولے تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا شیر مجھ پر حملہ مت کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ اس نے تمہارے سوال کا جواب دیا شیر نے تمہارے کان میں یہ کہا اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں اگر تو نبی کا غلام ہے تو میں تو نبی کے غلاموں کا غلام ہو تو میری مائیں بہنیں جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ پوری مخلوق کو اس کی غلامی میں ڈال دیتی ہے سب کو اس کا بنا دیتی ہے ہر ایک کو اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ سے معافی مانگے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے سچے دل سے توبہ کریں جیسے میں نے شروع میں کہا یہ اپورچونٹی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے آخری دن رہ گئے ہیں یہ ہمارا آج اس رمضان کا لاسٹ پروگرام ہے ہمیں نہیں معلوم آئندہ پروگرام نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا آئندہ زندگی ملتی یا نہیں ملتی یہ جو گھڑیاں ہمیں ملی ہیں ہم اس کی قدر کر لیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے سچے دل سے معافی مانگنے والا بنائے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے اور سچے دل سے ہم ایسے اللہ سے معافی مانگے کہ یہ رمضان کے باقی دن بھی اچھے گزر جائے آئندہ زندگی بھی ہماری اچھی طریقے سے گزر جائے اللہ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے اور میری مائیں بہنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو تو سچے دل سے توبہ کرو اور توبہ اسے کہا جاتا ہے دل میں ندامت پیدا ہو جائے آج تو ہماری توبہ کیا ہے منہ پر دو بار ہاتھ مار دیا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ہوئے وہ گناہ نہیں کریس آئی ول اگین یہ توبہ نہیں ہے توبہ تو اسے کہا جاتا ہے سچے دل سے اندر سے ندامت ہو شرمندگی ہو اور اللہ کے سامنے یہ کہے کہ مولا کل تیرا مجھے سامنا کرنا ہے کل تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کل نبی کو اپنا منہ دکھانا ہے اللہ مجھے معاف کر دے سچے دل سے ندامت ہو اور اللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تین بڑے بڑے انعام سے نوازتا ہے تین بڑے بڑے انعام ہے جس سے توبہ کرنے والے کو نوازا جاتا ہے پہلا انعام تو یہ ہے کہ جو توبہ کر لیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں سکون نصیب فرماتا ہے دل میں اطمینان ہوتا ہے چین ہوتا ہے سکون والی زندگی ہوتی ہے کمفرٹیبل لائف نصیب ہوتی ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے توبہ کرنے کا کہ دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے چین آ جاتا ہے توبہ کرنے کا دوسرا انعام یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے ہم انہیں دنیا میں عزت دے دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں چاہے عہدہ نہ ہو کرسی نہ ہو بڑا مقام اور دولت نہ ہو لیکن اللہ عزت والی زندگی دیتے ہیں اور تیسرا انعام توبہ کرنے پر اللہ یہ دیتا ہے روزی میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز بنا دیتا ہے چاہے مال زیادہ نہ ہو لیکن جو روزی ملتی ہے اس پر اطمینان نیازی نصیب ہوتی ہے اللہ روزی میں برکت نصیب فرماتا ہے اور ہاں میری مائیں بہنیں آج یہ روزی کا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں بس روزی میں برکت نہیں ہے روزی مل رہی ہے کما بھی رہے ہیں ہسبینڈ کما کر گھر میں بھی لاتا ہے لیکن روزی میں برکت نہیں ہے سیونگ تو دور کی بات ہے روزی کے اندر اینڈ آف دا ویک ہی یہ حال ہو جاتا ہے مورگیج میں پڑے ہوئے ہیں قرض میں پڑے ہوئے ہیں اور روزی کے اندر کسی طریقے سے برکت نہیں ہوتی ہے میری مائیں بہن ایک رول یاد رکھنا مقدر میں جو روزی لکھی ہے وہ تو مل کر رہے گی البتہ روزی میں برکت آ جائے ہماری روزی کے اندر برکتوں والی وہ روزی بن جائے اس کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے آپ قرآن میں حدیث میں دیکھو گے بہت سی آیتیں ہیں بہت سی ایسی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی میں برکت کیسے ہوتی ہے کس طرح دعا پڑھو تو روزی میں برکت کون سی دعا پڑھو تو روزی میں برکت بے شمار آیتیں اور حدیث ہے آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاؤں اور یہ وظیفہ بہت ہی تجربے والا وظیفہ ہے حضرت مولانا احمد علی راہوری رحمت اللہ علیہ لاہور میں آج بھی دفن ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہے یہ وہ اللہ کے ولی ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے یہ کہا احمد علی تمہارا عمل مجھے اتنا پسند آیا میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی اور اس قبرستان میں جتنے مرحوم ہیں میں سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا یہ انہوں نے کمل بتلایا ہے جیسے میں نے کہا وظیفوں کی کتابوں میں روزی کے برکت کے بہت سارے عمل ملیں گے لیکن یہ عمل میں اس لیے آپ کو بتلاتا ہوں بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے لوگوں نے تجربہ کیا ہے آزمایا ہوا ہے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے بلکہ ایک اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آیا تھا میرے پاس جس نے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ہزار روپیے کاؤنٹ بھی نہیں کیے تھے ون تھاؤزن روپیز کو کبھی کاؤنٹ بھی نہیں کیا تھا لیکن جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا ہر نماز کے بعد میں آج اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بنا بنا دیا دیا کروڑ پتی تو بہرحال کروڑ پتی بننا بڑی بات نہیں ہے روزی میں برکت نصیب ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے تو یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں بڑا پیارا وظیفہ ہے وظیفہ بہت ایزی ہے ویری ایزی ہے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ عمل روزانہ کرنا ہے ڈیلی کرنا ہے مرتے دم تک کرنا ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھے درود شریف پڑھنے کے بعد سیون ٹائمز سور قریش کو پڑھا جائے اور پھر اخیر میں درود شریف پڑھا جائے تو چھوٹا سا عمل ہے شروع میں بھی درود شریف اخیر میں بھی درود شریف اور بیچ میں سیون ٹائمز آفٹر ایوری نماز سور قریش پڑھنا ہے اور سور قریش تھرٹیت پارے کی صورت ہے ہم سب کو یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جو و من خوف یہ ہے سورہ قریش سیون ٹائمز اس کو پڑھنا ہے شروع میں بھی درود شریف اخیر میں بھی درود شریف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 لنا وترحمنا لنا نہ مِنَ قاسرین اللهم اللهم بارك لنا في الموت الموت الموت وفيما وفيما بعد بعد على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم مینار رقابنا من النار اللهم بنا رقابنا من النار وردی پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار گار ہے مولا بہت بڑے خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک گنہ گار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ بھی اور اسی گڑی راضی ہو جا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ یہ ہماری ماں و بہنوں کا مجمع تیرے دربار میں آیا ہے پورے مہینے یہ مائیں بہنیں آ کر دعائیں کرتی رہی آج پھر تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہے مولا یہ ہمارا رمضان کا آخری پروگرام ہے آئندہ پروگرام نصیب ہوتا یا نہیں نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم آئندہ زندگی باقی رہتی یا نہیں رہتی ہمیں نہیں معلوم اللہ بڑی امید سے آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف معاف فرما فرما دے دے اللہ اللہ رحم فرما دے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ ملا دائمہ مستمرہ دائما مستمر نصیب فرما دے اللہ ہماری بیماری دور فرما دے اللہ بیماری دور فرما دے اللہ تندرستی نصیب فرما دے اللہ اللہ تندرستی نصیب فرما دے اللہ ہمت اور طاقت نصیب فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا پروردگار راضی ہو جا الہ العالمین جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے والدین کا ہمیں فرما بردار بنا دے اللہ ہماری اولاد کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اللہ ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اللہ مانا گنہ گار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی نام لیتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے ہمیں نہیں معلوم کون کس مصیبت میں ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی ختم فرما دے مولا گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے بھائی بھائی میں محبت دے دے بھائی بہن میں محبت دے دے بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ماں باپ بہت بڑی دولت ہے اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اللہ والدین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اللہ والدین کی عزت کرنے والا بنا دے اللہ تو ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھنا اللہ ہنستا ہوا رکھنا نعمتوں میں رکھنا خوشیوں میں رکھنا اللہ وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے وہ آخرت میں بھی ہنستے رہے اللہ وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے وہ آخرت میں بھی ہنستے رہے پروردگار عالم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے اللہ والدین کا فرما بردار بنا دے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ نے کہ ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں اللہ ہماری ماں نے بڑے لاڑ و پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا کریم ہم اپنے ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اللہ دعا ضرور کرتے ہیں اللہ ہمارے والدین کی زندگیوں میں برکت دے دے مولا تو ہمیشہ خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا جتنے مرحومین ان کی مغفرت فرما دے جن کے والدین مرحوم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا پتہ نہیں کبھی آنکھیں بند ہو جائے گی اللہ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی اللہ موت کا آنا یقینی ہے مولا یہ موت آ کر رہے گی ایک دن آئے گا مولا ہم اللہ تجھے پیارے ہو جائیں گے مولا پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائے مولا اس سے پہلے کہ ہمارا بلاوا آ جائے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما دے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما دے الہ العالمین تیرے عذاب سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے پروردگار عالم ہم جانتے تیرا عذاب بہت خطرناک ہے اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے اللہ دیکھ دنیا میں ذرا بیماری آ جاتی ہے کتنے بے چین ہو جاتے ہیں کیسے بے قرار ہو جاتے ہیں اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے مولا تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے مولا مولا تھکے ماندے ہیں مولا تیری بارگاہ میں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تیرے عذاب سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے اللہ معاف فرما دے اللہ اور اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ میں محروم نہ کر دینا اللہ محروم نہ کر دینا اللہ بڑی امید سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے مولا بڑی ہمت کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے مولا کریم معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ عزت والی زندگی دے دے مولا تیرا بنا دے تو ہمارا بن جا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے عذاب قبر سے بچا لے تیرے غصے سے تیری پکڑ سے بچا لے اور مولا سچی توبہ کرنے والا بنا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی یا ایوہ الذین آمنوا علیہ وسلم تسلیما الہ العالمین ہم سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انکا انت انت السمیع العلیم علینا یا مولانا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما علیم و تین تورحیم سبحان عزت